إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعو بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 وبا کام تو یہ بات افب الباطمن و بنعمت اللہ یقفرول محترم نوجوان ساتھی ہو یہ صورت النحل کی حکایت تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنا ایک نظام الہی اور اپنا ایک قانون الہی بیان کیا ہے کہ یہ پوری دنیا جو ہے ایک معاشرے سے منسلک ہے کوئی ایک انسان دوسرے انسان سے جدا نہیں ہو سکتا معاشرہ کہتے ہیں وہ حالات جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اس معاشرے میں ہر انسان ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے ایک دوسرے سے اس کی حاجات جڑی ہوئی ہوتی ہیں اسی بنا پر اس کو کہا جاتا ہے معاشرہ معاشرے کا تذکرہ اللہ رب العالمین اس آیت میں کیا اور بڑے واضح طور پر فرمایا کہ اللہ من وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدا اے لوگوں اللہ رب العالمین نے تمہیں آپس میں ایک رشتے ایک خاندان ایک برادری اور معاشرے اور مجتمع میں تم کو جوڑ دیا ہے اور یہ معاشرہ کیسے وجود میں آیا اور یہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے سے کیسے تعلقات ہیں رب العالمی فرماتے ہیں اللہ رب العالمی نے تمہارے ہی نفس جنس سے تمہارا جوڑا پیدا کیا یعنی تم انسان ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بھی انسان ہی پیدا کیا پھر من نفا پھر تمہاری بیویوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے تم کو بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں عطا کیا ہے اولاد دیا اولاد سے پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد کی اولاد ان کی اولاد اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو تم میں سے ہر انسان ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے رب العالمین نے بڑے واضح طور پر بیان کر دیا کہ یہ ایک خاندان ایک کنبا کبیرہ اور اسی طرح سے معاشرہ اور مشتمہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں وَلا جال انفسکم ان کو تو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے جو تمہاری ہی جنس سے ہیں پھر تمہاری بیویوں سے رب العالمین نے تمہارے لیے بیٹے بیٹیاں اور اس کے بعد پوتے پوتیاں یہ ساری چیزیں پیدا کی ہے یہاں ایک بڑی اہم چیز یہ بھی ہے کہ دیکھیں اولاد پیدا ہوتی ہے ماں باپ دونوں سے لیکن اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اولاد کو پیدا ہونے کا تذکرہ صرف ماسک سے کیا ہے اللہ نے تمہاری بیویوں سے یہ کرنا بڑا اہم بڑی اہم تنبی ہے کہ انسان اگر سوچے اور یاد کرے کہ جو کچھ ہمارا گھر ہمارے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں یہ جتنا کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے سب اللہ نے مجھے میری بیوی سے کے ذریعہ تھا کیا ہے اس وقت انسان کو اپنی بیوی کی اہمیت بیوی کے قدر محسوس ہوگی ہوتی ہے کہ اگر یہ ہماری بیوی نہ ہوتی تو یہ آج ہمارا اتنا بڑا کنبا قبیلہ نہیں ہمارے پاس ہو سکتا تھا اس سے انسان مردوں کو احساس دلایا گیا ہے کہ تمہاری بیویاں قابل احترام ہیں اور وہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے اندر سے لے کر کے باہر تک جو کچھ ہے اسی بیوی کی برکت سے تمہیں نصیب ہوا ہے اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانے کی توفیق نصیب فرمائے یہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی ہے ایک خاندان اسرا جس کو کہتے ہیں خاندان اس کے اگر یہ اچھا ہے یہ دیندار ہے یہ صالح ہے اور یہ تقوا شعار اور شریعت کی پابندی کرنے والے ہیں تو ہمارا پورا گاؤں ہمارا پورا شہر ہمارا پورا معاشرہ دیندار اور خیر و برکت کا ہوا کرتا ہے اسی لیے اسلام نے بہت ہی زیادہ زور دیا ہے کہ انسان اپنے معاشرے کو ایک دیندار معاشرہ بنائے اپنے خاندان کو دیندار خاندان بنائے بے دینی اور بے دینی اور بے دینی سے اپنے آپ کو بچائے اور ہر قسم کے منقرات اور برائیوں سے اپنے خاندان اور اپنے معاشرے کو پاک رکھے اس کے لیے اسلام نے بہت سارے وصول بیان کیا ہے جن میں سے سب سے پہلا وصول میرے دوستو یہ ہے کہ انسان کو چاہیے ہے کہ ماں باپ جو ہیں سب سے پہلے نمبر پر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ نیک اور صالح بنے اچھے اخلاق اچھے کردار شعار امانت دار دیانت دار ماں باپ ہوں اگر ماں باپ دین دار ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اولاد جو ہے یہ اپنے گھر میں ماں باپ کا ایک آئینہ ہوتی ہے آئینہ آئینہ اگر گھر میں رکھ دیا گیا ہے ماں ادھر سے گزرے گی باپ ادھر سے گزرے گا جو حرکت یا جو عمل چاہے اچھی حرکت کریں یا بری حرکت کریں نیک عمل کریں یا برے عمل ہر حرکت جو ہے آئینے کے اندر آ جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ اولاد ایسے ہی ماں باپ کے لیے ایک آئینہ ہے ماں باپ جو کچھ کر رہے ہیں جو حرکتیں جو اعمال چاہے اچھائیاں کریں یا برائیاں اس کا عکس جو ہے وہ اولاد کے دل پر پڑ رہی ہے اور اگر اس کے اگر اس کے ثبوت کے لیے اور اس کی تائید میں وہ حدیث بیان کر دی جائے تو بات اور واضح ہو جائے کہ سب سے پہلے میرے بھائیوں ایک اچھا وطن اچھا خاندان اور اسلامی معاشرہ پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ گھر کے ذمہ دار ماں اور باپ یہ دونوں نیک اور صالح ہوں اولا ماں باپ کے نیکی یا ماں باپ کے برائی کا کتنا اثر انسان کی اولاد پر پڑتا ہے اس کو اس حدیث سے اندازہ لگائیں سنر ترمیدی وغیرہ کی حدیث بڑی مشہور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نظر الحجر الاسود اشد من اللبن اے لوگ معلوم ہے یہ حجر اسود کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتارا تھا تو یہ کالا نہیں تھا حجر اسود کو جب اللہ نے جنت سے اتارا تو بالکل دودھ سے بھی زیادہ یہ سفید تھا اور دوسری روایت کیا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے اللہ تعالیٰ نے حجر اسود اور مقام ابراہیم ان دونوں کو جنت سے جب اتارا ہے زمین پر ان کے اندر اتنی روشنی تھی اتنا چمک تھی ان کے اندر کہ اگر اللہ رب العالمین ان کی چمک کو چھین نہ لیتا تو سورج اور چاند کی روشنی ان کے سامنے دھیمی پڑ گئی تھی اتنا چمک تھی ان کے اندر اور اتنا یہ سفید تھا لیکن سوال یہ ہے دودھ سے زیادہ سفید وہ بھی جنت کا پتھر حجر اسود آج کالا بن گیا ہے کالا کیوں بن گیا نبی علیہ فرماتے ہیں اللہ نے اس پتھر کو اتارا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا لیکن فسودت کو خسایا بنی آدم آدم کی اولاد کے گناہوں نے اس سفید چمکتے پتھر کو بھی کالا بنا دیا میرے بھائیوں اس حدیث کو سامنے رکھو تب پتا چلے گا کہ ماں باپ اگر نیک نہ ہو تو اولاد ایک پتھر اگر گنہگاروں کے گناہ کو قبول کر کے کالا ہو سکتا ہے تو ماں باپ کے گناہوں کو دیکھ کر کے احساس رکھنے والی سمجھ بوجھ رکھنے والی اولاد کا دل کبھی سفید نہیں رہ سکتا اس لیے سب سے پہلا عمل ہے دوستو کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں دینداری ہو ہمارے معاشرے میں تقوی ہو ہمارا معاشرہ ہر قسم کے کھلونے کردار سے پاک ہو صاف ستھرا اگر ہمارا معاشرہ ہو تو ضروری ہے سب سے پہلے نمبر پر کہ ماں باپ کو اچھا بننا چاہیے اور ایک بات اور بتائیں صحیح بخاری اور مسلم کی اس حدیث پر غور کریں کتنا ضروری ہے ماں باپ کا نیک ہونا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نمازی بنے آپ کی اولاد تکوا شعار ہو آپ کی اولاد نیک اور سارے رہے ہر قسم کے مرکراد سے بچے اور بڑے ہونے کے بعد آپ کی خدمت کرے آپ کے ساتھ بھلائی کرے ماں باپ کی فرما بردار ہو تو یاد رکھو میرے بھائیو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی پڑے گی نبی علیہ شام کا فرمان سنو نبی علیہ شام فرماتے ہیں کل مولودی کل مولودی یو لدو فطرہ شاہ بابا ہو جو ہودان ہی او یو نسران ہی او یو مجسان ہی اے لوگوں یاد رکھنا ہر گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے فطرت اسلام پر کل مولودی یو لدو حل فطرہ ہر اولاد پیدا ہوتی ہے اسلام پر فطرت اسلام پر شیرے راستے پر لیکن فا ہو جو ہو دان ہی لیکن ماں باپ غلط تربیت کی بنا پر اپنی اولاد کو یہودی بنا دیتے ہیں اور جو رسحان ہی یا عیسائی بنا دیتے ہیں اور جو مجسان ہی یا ماں باپ غلط تربیت سے اپنی اولاد کو مجوسی آگ پرست بنا دیتے ہیں میرے بھائیوں ذرا غور کرو اولاد کو اللہ تعالیٰ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا اب اگر اولاد شور اور ڈاکو تو جانے دو اگر یہودیت یا عیسائیت یا مجوسیت پر جا رہی ہے تو اس کا ذمہ دار اللہ تعالی نے کسی اور کو نہیں بنایا اس کے والدین نے اس کو بے دین بنایا پوری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے والدین پر ڈال دی تو والدین درست نہیں تھے اسی لیے بچہ نالائک نکل گیا والدین نیک نہیں تھے اسی لیے بچی اولاد نالائک نکل گئی شاہ باب ہودان ہی اور ہی او یو نہ جسان ہی اور ماں باپ نے اپنی لاپرواہی سے بیٹے کو یہودی بنا دیا یا ماں باپ کی لاپرواہی سے اور غلط تربیت سے بچہ جو مسلمان پیدا ہوا تھا وہ یہودی عیسائی یا غیر مسلم بن گیا ساری ذمہ داری رب العالمین نے ماں باپ کی فہرائی ہے اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک سورہ روم کے اندر فرمایا اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد اور حدیث کو بیان کر دینے کے بعد حضرت ابو حریرا رضی اللہ تاران قرآن پاک کی آیت تلاوت کرتے فطرت تبدیل لخلق اللہ اے مسلمانوں اللہ نے تمہاری اولاد کو نیک بنایا ہے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے لا تبدیل خلق اللہ خبردار اولاد کو بگڑنے نہیں دینا اولاد کو جیسے اللہ نے دیندار پیدا کیا ہے اسی پر اولاد کو باقی رکھنا لا تب دل خل اولاد کو خبردار بگڑنے نہیں دینا اولاد کو بے دین نہیں ہونے دینا تو میرے دوستو بہت ہی ضروری ہے کہ ماں باپ اپنی اصلاح کریں اگر چاہتے ہی ہمارے معاشرے میں بیٹیاں ماں باپ کی فرما بردار ہوں بیٹے ماں باپ کے خدمت گزار ہوں پڑوسی پڑوسی کے احسان کرے میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہوں ہمارے ہاں، ہماری مارکیٹ جو ہے صداقت امانت دیانہ پر مبنی ہو تو ضروری ہے سب سے پہلے ماں باپ اپنی اصلاح کریں اگر ماں باپ بگڑے رہیں گے تو کبھی ان دونوں کے درمیان سے نیک اولاد کی توقع نہیں کرنا ایک تو خود اصلاح کریں اور نمبر دو دعا کیا کریں ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا للمتقین اماما اے اللہ ہمیں ایسی بیوی عطا فرما ایسی اولاد عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب ہے اے اللہ مجھے ایسی اولاد ہمیں ایسی بیوی عطا فرما کہ ان کو نیک دیکھ کر کے میرا دل باغ باغ ہو کبھی ایسا نہ ہو ان کی شیطانی ان کی غلط حرکتوں کو دیکھ دیکھ کر کے پڑوسی بھی آ کے گالیاں دے کر کے جائے مدرسے والے بھی شکایت کرنے کے لیے آئیں چلتے پھرتے مسافرین بھی ہمیں گالیاں دیں اور سن سن کر کے ہمارا دماغ خراب ہوتا رہے ہم ٹینشن اور الجھن میں رہے تو میرے بھائیوں یہ دو آیات کرو اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ یہ پڑھا کرو ربنا حوالنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ایک بات اور عرض کر دی اگر آپ چاہتے ہیں ماں باپ اگر نیک ہیں اور اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں ایک اچھا معاشرہ ایک ایسے اچھا مجتمع اور ایک اچھی سوسائٹی اگر اپنے یہاں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم ہر باپ کے لیے چار چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ان چاروں چیزوں کو سمجھنے اور انہیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے نمبر ایک میرے دوستو ہمیشہ انبیاء علیہ مشتراک شام کا اسوا انبیاء کا طریقہ اپنا کر کے اللہ تعالیٰ کا, کا فرمان اور نبی کا حکم سمجھ کر کے پہلی چیز تو یہ کرنی چاہیے ہمیشہ اپنی اولاد کو بچپنے ہی سے بری اسلامی بنیادی اسلام کی بنیادی چیزوں کی تعلیم دی جائے توحید کی حب راہی کی حب رسول کی اسلام کی اہمیت اسلام کی خصوصیات اور صحاب کرام انبیاء علیہ مسلاسلام ان کے کردار اور ان کی الفت محبت اولاد کے اندر پیدا کرنی چاہیے العالمین نے قرآن پاک میں پہلے ہی پارے کے اندر سورت البکرا پہلے ہی پارے میں ہمارے اس ہمارے لیے اسوا بیان کیا ابراہیم ابراہیم بنی ہے وہ یا بری ان اللہ ہفار کو مدینہ فراہم تم ن علا ان یاد کرو ہمارے اس امت کے لوگوں قیامت تک آنے والے لوگوں یاد کرو کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی اولاد کو اپنی اولاد کو وسیعت کر رہے تھے اپنی اولاد کی تربیت کر رہے تھے وہ یاقوب اور حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یاقوب بھی اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے ان تربیت دے رہے ہیں سمجھا رہے ہیں تاکید کر رہے ہیں انہیں سکھلا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں یا بنی میاں اے میرے پیارے بچوں ان اللہ استفا لکم الدین اللہ نے تمہارے لیے ایک بہترین دین منتخب کیا ہے وہ دین اسلام ہے اس لیے میرے پیارے بچوں اور میرے اولاد ہمیشہ اس دین پر مرتے دم تک قائم رہنا فرا تم تن وان تم مسلم اسلام کے معنی آتے ہیں اللہ کی فرما برداری اللہ کی اطاعت کرتے رہنا یا بنیا اے میرے بیٹو اللہ نے تمہیں اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے چن لیا ہے فلا مسلم اس لیے مرتے دم تک اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہنا کبھی رب کی نافرمانی نہیں کرنا سب سے پہلی چیز ہے میرے دوستو جیسے انبیاء علیہ مسفرا سامنے حضرت ابراہیم حضرت یعقوب ان تمام لوگوں نے اپنی اولاد کو توحید کی اسلام کی اطاعت و فرما برداری کی تلقین کی ہے اپنی اولاد کو سب سے پہلے اس کی تعلیم دی جائے نمبر دو اس تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسری چیز بھی ضروری ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اولاد میرے بھائیوں کن سے دوستی کر رہی ہے اپنی اولاد چاہے بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں ان کو اچھا ساتھیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی تلقین کی جائے آپ حضرات جانتے ہیں پورے معاشرے میں آپ دیندار ہیں آپ تحجد گزار ہیں آپ شریعت کے پابند ہیں لیکن آپ کا بیٹا بے دین نکل گیا کیوں اس نے دوستی غلط لوگوں سے کیا ہے آپ نے خیال نہیں کیا غلط دوستوں نے بیٹا آپ کا ہے بیٹا آپ کا ہے سارے اخراجات آپ برداشت کرتے ہیں لیکن غلط دوستوں نے آپ کے بیٹے کو آپ کے حق میں بھی بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے ماں باپ ماں بڑی تحجد گزار دیندار ہے لیکن لڑکی کالج میں پڑھنے کے لیے جانے لگی اگر غلط سہیلیاں مل گئی تو غلط سہیلیوں نے اور غلط ساتھیوں نے آپ کی بیٹی کو بگاڑ کر کے رکھ دیا اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہماری نگاہ بڑی سخت ہونی چاہیے اور کوششیں کریں اپنے اولاد کے بارے میں ہمیشہ اچھے دیندار تکوا شہار اور اچھے دوستوں کی دوستی ہو برے لوگوں کی دوستی سے بتایا جائے کیوں امام امام ابو داؤد امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ اپنے سنن کے اندر حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا المر دین دین ہی ہی خلیل او کما کام اے لوگوں آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے اس لیے دوستی کرنے کے پہلے پہلے دیکھ لو کہ تم دوستی کیسے لوگوں سے کر رہے ہو اپنی اولاد کو دیکھو اچھے لڑکوں کے ساتھ بیٹھ رہی ہے اچھے اولاد اچھے لوگوں کے ساتھ آنا جانا ہے یا کسی غلط قسم کے لوگوں کو اللہ کے رسول نے تو وعدے کر کر دیا دیا اعلان کہ اے لوگوں یاد رکھو ہمیشہ اچھے دوست کو اختیار کرنا کیوں دوست اپنے دوست کے دین کو اس کے نظریات کو اس کے افکار کو دوست اپنے دوست کے اخلاق کو قبول کرتا ہے ماں کے طریقے کو چھوڑے گا باپ کے طریقے کو چھوڑے گا اللہ اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کے انسان کی دوستی انسان کو لے ڈوبتی ہے دوست کے طریقے پر چل جاتا ہے اور جب اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے تب ماں باپ سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں بچہ تو بڑا اچھا تھا لیکن غلط دوستوں نے اس کو بگاڑ دیا اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے آپ کبھی نگاہ رکھیں کہ آپ کی اولاد کس سے دوستی کر رہی ہے دوستی اچھی ہونی چاہیے نمبر تین میرے بھائی کو بڑا بہت ہی زیادہ خیال ہو وہ یہ ہے کہ جب بھی اولاد آپ کی اپنی اولاد کو ہمیشہ اپنا تھوڑا سا کچھ وقت نکالیں ٹائم نکالیں صرف اسکول پر کالجوں پر اور ٹیوشن پڑھانے والے عالم پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں بہت ہی ضروری ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر کے روزہ اپنی اولاد کے ساتھ آپ بیٹھے آپ دیندار ہیں بیوی دیندار ہے اولاد کو آپ لے کر کے بیٹھے ان کے سامنے دین کی اہمیت اخلاق کی اہمیت سلے رحمی کی اہمیت اولاد پڑھتی ہے ضرور پڑھ رہی ہے لیکن آپ ہیں بڑے تجربے کار اپنے تجربات کی روشنی میں اپنی اولاد کو کچھ واقعات کچھ قصے کچھ حالات اور کچھ عبرت و نصیحت کی باتیں بیان کریں ان کو لے کر کے بیٹھیں گے تو اولاد کا آپ پر اثر ہوگا اس لیے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم اپنی اولاد کے ساتھ پیش کریں گے تبھی ہماری اولاد دین پر قائم رہے گی اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے صالح بنائے اور ہر قسم کے منقران سے محفوظ رکھے یقور کو لہٰذا وہ اللہ کل واتو ہوئی لئی الحمد للہ وقفا الدین نلائی اما بعد اولاد والدین کے بعد اب بہت ہی ضروری ہے ایک اچھا معاشرہ اور اچھے خاندان کو ہاں؟ دنیا میں وجود ملانے کے لیے ماں باپ کے بعد میاں بیوی کا معاملہ ہوتا ہے میاں بیوی آپس میں ان کے تعلقات بہت ہی بہتر ہونا چاہیے اور اس گھر میں اولاد کبھی اچھی تربیت نہیں پاتی نہ پڑھ سکتی ہے نہ لکھ سکتی ہے نہ کچھ دین سیکھ سکتی ہے کس گھر میں جس گھر میں ہر وقت میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو ماں ایک طرف ناراض ہو کے بیٹھی باپ دوسری طرف بیٹھا ہو ماں باپ کی لڑائیوں میں اولاد برباد ہو جاتی ہے اسی لیے بہت ہی ضروری ہے کہ میاں بیوی جو آپس میں گھر میں رہتے ہیں اولاد کے سامنے ان کے بھی تعلقات اور روابط بہت ہی زیادہ ہوں خصوصاً میرے بھائی ہاں؟ ہو میاں بیوی بی یہ ایک دوسرے کا احترام ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے کا خیال رکھیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے باتوں باتوں میں بچوں کے سامنے ہر وقت عورت کو جھڑکی دیتے رہے ڈاکی دیتے رہیں مار پیٹ کے لیے ہاتھ اٹھاتے رہیں عورت اپنی انسلٹ سمجھے گی اور بچوں کے سامنے اگر اس نے آنسو بہا دیا تو بچے کبھی آپ کے وفادار نہیں ہو سکتے سکتے کیوں بچوں نے دیکھا کہ ظالم باپ میری ماں کو تنگ کر رہا ہے بچے یہ نہیں دیکھیں کہ کہاں ماں کی غلطی ہے بچے صرف ماں کے آنکھ کے آنسو کو دیکھیں گے اسی لیے بہت ہی ضروری ہے کہ بچوں اپنے بچوں پر رحم کرتے ہوئے اپنے گھر کو سدھارنے کے لیے ماں باپ کے جو ہمارے تعلقات ہیں ہمیشہ کوشش کریں پہلی چیز ہمیشہ ایک دوسرے کا اکرام ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے کا احتمام اہتمام اور ایک دوسرے کے حوصلہ افزائی کی کوشش کی جائے سورت النسا میں رب العالمی نے اسی چیز کا بیان کیا وہاں شروع نبل معروف وا شروح نبل معروف اے مردو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاشرت کیا کرو یعنی خوشگوار زندگی گزارنے کی کوشش کرو پھر رب العالمی نے فرمایا فائن کرے کرنا اگر تمہاری بیویوں میں کچھ عادتیں اور کچھ باتیں عیب کی ہوں اور تمہیں ناپسند ہوتی ہوں تو اس پر صبر کرو ممکن ہے کہ تمہارے صبر کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسی بیوی نے جس کے اندر چند برائیاں ہیں اور چند خامیاں ہیں جس سے آپ کو ہاں، جو آپ کو ناپسند ہے اگر تم صبر کر لو تو ممکن ہے کہ اللہ اسی بیوی سے ایسی لڑکی ایسی اولاد تمہیں عطا کرے جو دنیا آخرت دونوں میں تمہارے نام کو روشن کر دے اس لیے ضروری ہے بن عباس رضی اللہ نما کہتے ہیں اگر کوئی مرد اپنے گھر کو چلانے کے لیے عورت کے اندر کچھ کوتاہیاں کوئی جنت سے آئی ہوئی نہیں ہے کوئی جنت کی پری نہیں ہے ہورے نہیں ہے ہزار غلطیاں ہو سکتی ہیں ہر غلطی کو ہر غلطی کو مار پیٹ جھگڑے لڑائی اور طلاق کی نوبت بنا لینا یہ نہایت بدترین چیز ہے اسی لیے میرے بھائیوں رب العالمین کا فرمان یاد رکھو وہ آشرو ہن معروف اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سے اچھے اخلاق اچھی سے اچھی زبان زیادہ سے زیادہ الفت محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرو بچوں کو کبھی احساس یہ نہ ہو کہ ہمارا باپ میری ماں کی عزت نہیں کرتا اسی لیے اللہ فرمایا مو مین ان مو مین تن ادا سفید امینا خلکن ربی امینا اخڑا اور کما کارا رہے اس سے پیاری نصیحت کائنات میں مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اس سے بہترین نصیحت کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا آپ کے فرماتے ہیں لا فر مومن مومن کسی مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہر وقت اپنی بیوی کو ڈراتا رہے دھمکاتا رہے اور اس پر روک جماتا رہے لا یفر مومن مومن کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہر وقت اپنی بیوی کو ڈراتا دھمکاتا دیکھتا دیتا رہے ان امینا فل قل اگر بیوی کی ایک غلطی سو مومن شوہر کو ناراض کر دیتی ہے تو رضی امینہ کل کن آخر دوسری اچھی اچھی عادت مومن کو مومن کو بیوی بی کی اچھی عادت مومن شوہر کو خوش کر دیتی ہے اس لیے نتیجہ یہ نکلا کہ پر زیادہ نگاہ نہ ہو بلکہ کے بجائے اور خوبیوں پر نگاہ ہو ایک ہے ایک کوتا کرتی ہے بیوی بی تو دیکھو کہ خوبیاں کتنی اس کے اندر ہے اسلام یہ کہتا ہے خوبیوں پر نگاہ رکھو صرف پر نگاہ نہ رکھو اسی طرح سے عورتوں کو بھی چاہیے عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر کو کی عزت کریں احترام کریں زیادہ سے زیادہ اخلاص کا ایشار کا قربانی کا خدمت گزاری کا وفاداری کا جذبہ ظاہر کریں تاکہ اولاد کو احساس ہو میری ماں میرے باپ کی بڑی فرما بردار ہے کہیں ایسا نہ ہو اگر میری کوئی بہن اپنے ماں باپ اپنے شوہر کی توہین کرتی رہے عزت نہ کرے ہو سکتا ہے اس کے گود میں جو بیٹی پل رہی ہے کل اس بیٹی کی شادی ہوگی تو اپنے ماں کو اپنے باپ کے ساتھ جیسے اپنے ماں کو اپنے شوہر کے ساتھ جو رویہ کرتے ہوئے دیکھا ہے بیاہ کر کے جائے گی تو وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ وہی سوروپ کرے گی جو اپنے ماں کو اپنے باپ کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی لیے رب العالمین نے ساتھ سمایا وہ لہن مصر الدی علیہ عورتوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے ہر ہر معاملے میں شوہر کا مقابلہ شوہر کی برابری شوہر ایک کہے تو دو سنائے شوہر دس کہے تو بیس سنائے اللہ اکبر شوہر ایک دھمکی دے تو پچیس دھمکی دے کسی عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کیا رب العالمین نے فرمایا وہ رہ نبی سن عورتوں پر جیسے مردوں کا حق ہے ایسے مردوں پر عورتوں کا حق ہے ولی درجہ عورتوں کا اتنا ضرور خیال کرنا پڑے گا کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر ایک گنا فضیلت دے رکھی ہے اس لیے اور قوام ہے قوام ہے اگر دو چار باتیں کبھی غصے میں آ کر کے ڈانٹ دے پھٹکار دے یا کوئی بات کہہ دے تو اللہ کے قرآن قرآن پاک کی شاید کی روشنی میں عورت کو سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے شوہر کو حق دیا ہے اور ہماری بھلائی کے لیے ہمیں اس نے ڈانٹا ہے اللہ تعالیٰ یہ سارا ماحول ہمارے اور آپ یہاں پیدا کر دے اسی لیے ہمیشہ ضروری ہے کہ اچھے اور ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات اچھے رہیں اسلامی معاشرہ اچھا پائے تو ضروری ہے میرے بھائیوں کہ جب بھی بات کریں اپنی بیوی سے یا بیوی شوہر سے تو بات ہو میٹھی ہو دل جوئی والی ہو دل سکنی والی نہ ہو ہاں، دل دکھانے والی نہ ہو اسی لیے اسلام نے کلمے کو کی یعنی اچھی گفتگو کرنا دل جیت لینے والی بات کرنا ایسی بات کرنا جس سے عورت کا دل خوش ہو جائے یا عورت ایسی بات کرے جس سے شوہر کا دل باز باز ہو جائے ساتھی اپنے ساتھی سے ایسی بات کرے کہ جس سے جسے ساتھی ساتھی کو احساس ہو وہ میرا ساتھی میری بڑی عزت افزائی کرتا ہے اس کو کل میں سیمہ کہا گیا ہے اور یہ بہت ہی بڑا امر ہے اللہ بھی فرمایا الکرمت کر بت اے لوگوں اپنے سامنے والے سے دل دکھانے والی بات نہیں دل میں اثر کر جانے والی خوش کر دینے والی بات کہنا بھی اللہ تعالیٰ کا صدقے کا درجہ رکھتی ہے آپ اپنے بیوی سے اچھے کلمات اگر سو مرتبہ کر رہے ہیں دن بھر میں یا کوئی بیوی اپنے شوہر سے دل جوئی والی دل رکھنے والی دل خوش کر دینے والی سو مرتبہ بات کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سو صدقے کا ثواب اس کو دے دیا ضروری ہے اسی لیے نبی رحصاف صاحب نے فرمایا اصلی ایمان تو یہی ہے تیب و اے لوگوں اصلی اسلام تو یہی ہے کہ انسان سامنے والے سے اچھی بات کرے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے اس کے بعد میرے بھائیوں ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ درست ہو تو ماں باپ کا معاملہ آ گیا میاں بیوی کا معاملہ آ گیا اولاد کا معاملہ آ گیا اب ضروری ہے اولاد بھی اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے جب تک اولاد اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرے گی تب تک انسان انسان کبھی اپنے گھر کے اندر سکون نہیں پائے گا اور اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا اس لیے پہلے تو دعا کرو اللہ تعالیٰ تمام نوجوانوں کو ماں باپ کا وفادار اور فرما بردار بنا دے وہ بس انسان ابھی ہمارا تو ہاں، اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر وقت کا اللہ تھا بدو اللہ ع وہ اے لوگ رکھنا اللہ نے تم پر فرض قرار دے رکھا ہے کہ ایک رب کے کسی عبادت نہ کرو اور فرض کر رکھا ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ماں باپ کی نافرمانی فرمانی نہیں کرنا تمام لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ ماں باپ کے فرما بردار بنے نبی رہتا فرماتے ہیں سراسن لال اے لوگوں تین بد ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے پوچھا کہ اللہ رسول کون ہے آر فرمان نمبر ایک المنان احسان کر کے احسان جتلانے والا نمبر دو وہ پر جو عورتوں کی مشابت اختیار کرتا ہے نمبر تین آنفرما فرما کو لے والے دئی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا نبی یہ فراہم فرماتے ہیں آدمی کرما لے آدمی کرما لے آدمی نماز کی پابندی کر لے آدمی روزہ رکھ لے آدمی حج کر لے آدمی زکاس کر لے اسلام کی ساری پابندی کر لے لیکن اللہ تل نے فرمایا جنت میں اسی وقت جائے گا اپنے ان تمام نیک امال کی برکت سے معلوم تک والدئی جب تک کہ ماں باپ کی نافرمانی سے بچے گئے اگر ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اللہ رسول فرماتے ہیں کوئی نیک عمل اسے جہنم سے بچا نہیں سکتا یاد رکھو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماں باپ کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے کاروبار میں برکت کاروبار میں برکت اور اسی طرح سے جہنم سے آزادی جنت کی وراثت یہ ساری برکتیں انسان کو ملتی ہے جب اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہو اللہ تعالیٰ سب کو نیک و صالح بنائے ہمارے اندر ایک اچھا معاشرہ اور اچھی اچھی سوسائٹی تشکیل دینے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا معاشرہ ہاں، اور ایسا اسرا عطا کر جس میں ہر آدمی ایک دوسرے سے خوش ہو جس میں تقوا پایا جائے امانت داری پائی جائے خیانت سے بچا ہو نا فرمانیوں سے محفوظ ہو اب ہاں، امان کا گہوارہ بن جائے الحال عالمین ہمیں تو و متب سنت بنا جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے ذمہ دار وہاں کے بڑے حکمرانوں کو اللہ نیک امال کی توفیق نصیب فرما انہیں امن و امان عطا فرما ہر منکر سے ہر برائی سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھ لے ہر غلط چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس عمارت کے اندر ہمیں خصوصاً شیخ سلطان حفیظ اللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت میں رکھے ہر بلاؤں سے محفوظ رکھے اللہ رب العالمین انہیں ہر اچھے عمل کی توفیق دے اور ہر برائی سے محفوظ کر لے اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ